جی السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت خیریت للہ اللہ الحمد للہ بول رہے ہیں میں پاکستان سے فضل احمد چشتی یاد کر رہا ہوں اچھا اچھا جی۔ کیا حضرت ہے آپ آپ قبیلہ شریف ٹھیک ہوئی آشو پہ چشم تو مسئلہ مطلب صحیح آشو پہ چشم ہاں۔ تو ٹھیک ہو گیا کہ نہیں ہاں ایسا ہے اچھا تو دربار رضویت میں ابھی تک حاضری نہیں ہوئی کیا ہو گئی نا حاضری اچھا ہاں، آج ہی حاضر کے آیا ہوں اچھا تو جو میں نے عرض کی تھی وہ سلام رضا کے مختوطے کے متعلق وہ مختوطہ کو ایسا مل سکتا ہے وہ سلسلہ مجھے ذہن سے نکل گئی بات اچھا ہاں حضرت جی پھر وہی نماز پڑھی رضا مسجد میں اچھا اور پھر کچھ لوگوں سے آباد کرام سے ملاقات بھی رہی اچھا اور وہ ذہن میں نہیں آیا تو میں اجرت میں تھا مجھے مراد آباد جانا ہے کے لیے پھر میں پکڑ لی آباد ابھی ٹرین میں ہوں میں آپ اس وقت آپ کہاں ہیں ٹرین میں ہوں مراد آباد کے واسطے مراد آباد جو شہر ہے نا جی جی بریشی سے قریب سو کلو میٹر فاصلے پر ہے اچھا تو آپ ادھر اس وقت مراد آباد میں بیٹھے ہیں جی نہیں چندوسی ہے مراد آباد سے پہلے وہاں پر قصبہ تحصیل ہے مراد آباد کی وہاں ہاں۔ ٹرین میں ہوں میں ٹرین میں اچھا ٹرین میں جا رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے ٹھیک تو حضرت پھر واپسی کب ہوگی واپسی ہوگی منگل کے دن منگل پھر میں آپ کو انشاءاللہ شاء العزیز منگل یا بدھ کو تکلیف دوں گا بڑی مہربانی الحمد للہ بڑی نواز السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ